بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر وہی ذات ہے جس نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے انہیں ان کے گھروں سے نکالا پہلے ہی اکٹھ میں یہ بنو نذیر وغیرہ مراد ہے اس سے <coughs> ماں دنن تم یخروجو تم بھی نہیں گمان کرتے تھے یا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے بدنو انہم مان اتم اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یقین ان کے تلے انہیں بچانے والے ہیں من اللہ اللہ سے فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حِيثُ لَمْ يَحْتَسِبُ تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مؤمنوں کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں یقینا دنیا میں سزا دیتا والا ہم فی الاخرہ عذاب النار اور ان کے لیے اخرت میں آگ کا عذاب ہے ذالک بینہم شاق اللہ و یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی فمن یشاق اللہ فن اللہ شدید العقاب اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو یقینا اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے عذاب کی سختی والا ہے ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر ہی کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ولی خزی الفاسقین نافرمانوں کو وہ ذلیل کرے فما افا اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولكن اللہ يسلط رسله علی من یشاء واللہ علی کل شئین قدیر اور جو مال اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا مال فی دیا اس پر نہ کوئی گھوڑے تم نے دوڑائے اور نہ اونٹ اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے ما افا اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتام والمساقین وابن السبیل کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا ہے والے فیدے دیا ہے بستی والوں میں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے کے رسول لیے اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے کئی لا بین الاغنیاء منکم تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا متداول نہ ہو مما آتاکم الرسول فخذوه اور جو تم کو رسول دے وہ لے لو امان حاق معن ہو فنتا ہو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ رک جاؤ و اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید العقاب یقین اللہ تعالی انجام کی عذاب کی سختی والا ہے الفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا جب تک وہ فضل من اللہ و رضوانا وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں وینسرون اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم اور وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے یحبون من هاجر الیہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے <coughs> وہی اسیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو اور شہ نقص ہی فولہ کا اور جو کوئی اپنے نفس کی حیرت سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں ہونے والے ہیں ولدینہ یقولون اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ولا تجعل قلوبنا غلا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب یقیناً تو نہایت بخشنے نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے علم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الا ان اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات بھی نہ مانیں گے ولا ان قوتل تم لنن سورنکم اور اگر تم سے جنگ کی گئی تم جنگ کیے گئے تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقینا وہ جھوٹے ہیں لئن اخرجوا لا یخرجون معهم اگر وہ نکال دیے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم اور اگر وہ قتال کیے گئے ان سے لڑا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے ولا ان سروح مرض انہوں نے مدد کی بھی لیولن الادبار تو وہ ضرور پیٹھیں پھیر دیں گے ثم لا ينصرون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من اللہ یقینا تم ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو لالی کا بھی اندم قوم اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلع بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے باسهم بینهم شدید ان کی آپس کی لڑائی ہی بہت سخت ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل الگ الگ ہیں ذالک بینہم قوم لا یعقلون یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بے عقل قوم ہیں کما خل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم ان لوگوں کے کی طرح جو ان سے قریب ہی پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا ووال چکھا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے کمسل الشیطان از قال الانسان کفر شیطان کی طرح کہ جب اس نے انسان کو کہا کفر کر فلما کفارا تو جب انسان کفر کر چکا قال انی بری امن کا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین سو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ یقیناً وہ دونوں آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے وَاتَّقُوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر لما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں ان کی جانیں بھلوا دیں اولئک هم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ جہنم والے آگ والے اور جنت والے برابر نہیں اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله اور اگر ہم اس قران کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو یقینا اپ اسے اللہ کے ڈر سے پھٹنے والا اور پست ہونے والا دیکھتے اللہ کے خوف کی وجہ سے وتلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم يتفكرون اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں هو اللہ الذي لا الہ الا هو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیب والشہادہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے هو الرحمن الرحیم وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں الملک القدوس السلام المؤمن المحمین العزیز الجبار المتکبر نہایت وہ بادشاہ نہایت پاک ہے سلامتی والا امن دینے والا نگہبان سب پر غالب اور زبردست اور بے حد بڑائی والا سبحان اللہ عما شریکون وہ پاک ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ الخالق الباری المصور الحسن وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا باری نئے سرے سے بنانے والا گھڑنے والا المصور صورت بنانے والا ہے اس کے لیے اچھے نام ہیں یوسف معاف السماوات والارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے